حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ جب نماز شروع فرماتے اور جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ انہیں کندھوں کے برابر فرماتے اور جب دو رکاتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو بچھاتے اور دائیں کو کھڑا کرتے اور اپنا دائیں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھتے اور اپنی تشہد کی انگلی دعائے تشہد کے لیے اٹھاتے اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے پھر میں اگلے سال آیا تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے اپنے جبوں میں رفع الیدین کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ساٹھ